بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی علی عمری من لسانی یفقہ قولی آج کی بات چیت کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے یہ عنوان تجویز فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے مویدہ مسائل کا حل قرآن کی روشنی میں تو میں نے جب اس مسئلے پر سوچنا شروع کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بظاہر تو یہ سوال بہت ہی سادہ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ سادہ ہونے کے باوجود بہت ہی پیچیدہ بھی ہے پیچیدہ اس لیے کہ اس سوال کے بنا پر نہیں بلکہ ہر بات کے بنا پر یعنی قرآن سے کسی بھی بات کو لینے کے لیے ایک ہی مشکل پیش آتی ہے وہ یہاں بھی ہے دیکھیے اگر آپ کو مثلاً تاریخ معلوم کرنی ہو کہ آج کون سی تاریخ ہے تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ فروری کا مہینہ ہے اور یہ سنیچر کا دن ہے تو فوراً آپ جان لیں گے کہ آج دس تاریخ ہے تو اس قسم کا معاملہ قرآن کا نہیں ہے یعنی قرآن آپ کے سامنے ہو آپ عربی زبان جانتے ہوں تب بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح سوال ہاں، سوال کے صحیح جواب تک پہنچ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلنڈر کا معاملہ صرف ایک معلوماتی معاملہ ہے جب کہ قرآن سے ہدایت لینے کا معاملہ معلومات کے ساتھ ساتھ امتحان کا معاملہ ہے امتحان کی بنا پر اس میں پیچیدگی آ جاتی ہے یعنی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے جب آدمی قرآن کو پڑھتا ہے تو عین اسی وقت وہ امتحان میں بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ امتحان کی حالت ہی ہماری اصل حالت ہے اس دنیا میں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کو آزمایا جائے خلق الموت والحیات علیہ ابلوکم ایکم احسن و عملہ تو اس دنیا میں سارا معاملہ امتحان کے مصلحت کے لحاظ سے بنایا گیا ہے یعنی کیلنڈر صرف معلومات کے مصلحت کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے یعنی ایک ہی اس میں پہلو ہوتا ہے کہ معلومات لیکن قرآن میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اعتبار سے کہ زندگی اس دنیا میں ہماری امتحان اور آزمائش کے لیے ہے تو وہی آزمائش قرآن سے ہدایت لینے میں بھی جاری رہتی ہے اس میں ایک اور آیت سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے وہاں پر یعنی عرب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاس ہدایت بھیجنی تھی تو ہدایت انسان کے ذریعے کیوں بھیجی فرشتے کے ذریعے بھیجتے فرشتہ آ کر اعلان کرتا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے تو ہمیں کوئی شبہ نہ ہوتا فرشتے کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ ہم سمجھتے کہ یقین خدا کا میسنجر ہے لیکن انسان جو ہماری طرح سے کھاتا پیتا ہے ہماری طرح سے اٹھتا بیٹھتا ہے ہماری طرح سے ہوتا جاگتا ہے تو ہم کیسے ماننے کی پیغمبر ہے یعنی فرشتے کو خدا کے میسنجر ماننے میں تو شبہ نہ ہوتا لیکن انسان کے بارے میں شبہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ خدا کو اگر ہمارے پاس ہدایت بھیجنا تھا تو فرشتے کے ذریعے بھیجنا چاہیے تھا یہ کہتے تھے وہ تو قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو اس کو بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے ولا لبسنا علیہم ولاسنسون اور معاملے کو پھر بھی مشتبہ کر دیتے ان کے لیے کیونکہ شبہ جو ہے وہ تو خود مطلوب ہے مسئلہ یہ ہے کہ شبہ خود مطلوب ہے یعنی کیلنڈر میں شبہ مطلوب نہیں ہے کیلنڈر میں تو وضاحت مطلوب ہے بنانے والا چاہتا ہے کہ اتنا واضح اتنا واضح ہو کہ ایک ایک نظر دیکھا اور تاریخ معلوم ہو گئی لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی کہ شبہ کا پردہ باقی رکھنا یہ خود مطلوب ہے کیونکہ وہی امتحان ہے یعنی بشکل انسان ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور شبہ ہو رہا ہے کہ تو بشر نہ کہیں ہو تو اس شبہ کو پھاڑ کر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ پیغمبر ہے اس شبہ کو پھاڑ کر دیکھنا ہے یہی تو امتحان ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتہ بھیجا جائے اگر فرشتہ بھیجا جائے گا تو انسان بنا دیا جائے گا تاکہ شبہ کا پردہ پھر بھی باقی رہے وہ ختم نہ ہونے پائے تو ہدایت لینے کے سلسلے میں شبہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت لینے ہدایت کے پور بھی شبہ کا پردہ پڑا رہتا ہے اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے قرآن سے قرآن میں ایک آیت ہے کہ سورہ قصص میں وقالو ان نت طبیل ہدا ماں کا نتخطف من عرض یعنی مکہ کے لوگوں نے یہ کہا یہ مکی دور کی آیت ہے مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں تو ہم تو اچک لیے جائیں گے ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے وقالو ان نتبع الہدا نتخم عرض ہے نا تو اس آیت کے سلسلے میں یہ شان نزول آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ مکہ میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف تو یہ شخص جو مکہ میں رہتا تھا اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے اس کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو اس میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ ان نہ و ان لدی تقول حق حقن ان تبانا کا خفنا ان تخن العرب و من ارض مکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے لیکن اگر ہم آپ کی پیروی کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ ہم مکہ کی زمین سے نکال دیے جائیں گے یہی ہے شبہ کا پردہ یعنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی اس کی فطرت نے گواہی دی کہ یہ بات سچ ہے لیکن ایک شبہ آ گیا شبہ یہ آ گیا کہ عرب میں بہت سے قبائل تھے اور ان کے بہت سے بدھ تھے تقریباً تین سو پینسٹھ بت تو مکہ کے لوگوں نے یہ کیا تھا کہ ہر قبیلے کا بت انہوں نے کعبہ میں رکھ دیا تھا ہر قبیلے کا تو یہ لوگ اپنے بتوں کی زیارت کے لیے اور بتوں کے نذرانہ چڑھانے کے لیے برابر مکہ آتے رہتے تھے اس طرح سے مکہ کے لوگوں کو پورے عرب کی سرداری حاصل ہو گئی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے نذرانوں کی وجہ سے ان کے معاش کا بھی ایک اچھا ذریعہ بن گیا تھا تو کیا کہ شرک جو تھا ان کے لیے بہت سارے بتوں کو کعبہ میں رکھنا یہ شرک ان کی سرداری اور ان کے معاش دونوں کا بیک وقت ذریعہ بنا ہوا تھا اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خدا ایک ہے یہ سب بت وغیرہ سب بیکار ہیں تو ہماری سرداری بھی ختم اور ہمارا جو معاشی فائدہ وہ بھی ختم ایک شبہ یہ آ گیا ایک طرف فطرت نے گواہی دی کہ یہ تو سچ ہے دوسری طرف ایک شبہ نے اس کو بہکانا شروع کیا کہ نہیں بھائی یہ تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا یہ ہے شبہ کا پردہ ہدایت کے اوپر تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے اگر مسلمانوں کے مسئلے کا حل بتا دیا جائے تو وہ کیلنڈر کی طرح نہیں ہوگا کہ دو دو چار ہرگز نہیں ہوگا کبھی آج نہ ہوگا نہ قیامت تک کبھی ہوگا وہ لازمن اس طرح ہوگا کہ اس کے ساتھ شبہ کا ایک پردہ پڑا رہے گا اگر آپ اس شبہ کے پردے کو پھاڑ سکیں تب وہ ہدایت آپ کے لیے ہدایت ہے نہیں تو اسی شبہ میں گم رہیں گے اور کبھی بھی آپ قرآن کی رہنمائی جو ہے اس کو آپ پکڑ نہیں پائیں گے یہ تمیدی بات تھی اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں چند باتیں تین آیتیں خاص طور پر میں آج صاحب آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں موجودہ مسلمانوں کے مسائل سے دیکھیے ایک مسئلہ جو شاید ٹاپ کا مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے اس وقت وہ ہے حفاظت کا مسئلہ موجودہ زمانے کے مسلمان خاص طور پر نارتھ انڈیا کے مسلمان اپنے کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں میرے خیال سے یہ ٹاپ کا مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے اور یہ پچاس برس سے ہے اب ہم جب قرآن میں ڈھونڈیں کہ جب آدمی پر کسی قوم پر یہ صورتحال تاری ہو جائے کہ وہ اپنے کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے یہ ڈھونڈیں ہم قرآن مجید میں تو ہمارے سامنے یہ آیت آتی ہے سورہ معاہدہ کی سورہ معاہدہ سڑسٹھ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لقت فالف ما بلغت رسالتہ واللہ یغسمک من الناس اے رسول پہنچا دو وہ دعوت جو تمہارے پاس خدا کی طرف سے آئی ہے اگر تم نے اس کے نہ پہنچایا تو تم نے اپنی پیغمبری کا حقدہ نہیں کیا واللہ یا غسموں کا اور اللہ تم کو بچائے گا لوگوں سے اللہ تم کو بچائے گا لوگوں سے اب دیکھیے یہاں بالکل واضح طور پر براہ راست طور پر اس آیت سے نکل رہا ہے کہ عصمت من الناس کا راز کیا ہے دعوت اللہ یعنی لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیے ایک دم کلیئر کٹ طور پر ان میں کوئی شبہ نہ ہو اس طرح سے عیسائی سے بات نکل رہی ہے ولاسم کا من الناس عصمت مانے وہی ہیں جو حفاظت کے اردو میں ہے لوگوں کی طرف سے حفاظت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دعوت کا کام کرو یہ اس میں سے واضح طور پر نکل رہا ہے لیکن اب یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم آج کے مسلمانوں کے سامنے یہ کہیں کہ تم دعوتی کام کرو دعوتی کام کرنے کے لازم معنی یہ بھی ہیں کہ ان کی زیادتیوں پر صبر کرو ان سے اعراض کرو ان سے اوائڈ کرو اور سیاسی جھگڑے ختم کر دو تو کیا ہوگا فوراً ان کے سامنے ایک سوال اگر کھڑا ہو جائے گا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں باقاعدہ اس طرح کے بیانات مضامین چھپ رہے ہیں کہ اگر مسلمان اس طرح کے کسی مشورے پر عمل کریں تو کیا ہوگا ملک میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے جو سیاسی عمل جاری ہے اس سے ہم کٹ جائیں گے اور پھر ہم تو کہیں بھی نہیں رہیں گے ہم تو کہیں بھی نہیں رہیں گے بس یہ شبہ آ کر کے اس ہدایت کو جو واضح طور پر قرآن موجود ہے اس کو آدمی چھوڑ دے گا اور دوڑ جائے گا وہی پولیٹیکل پروسیس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے تو یہ ضروری ہے جاننا اس بات کو کہ قرآن کی ہر ہدایت چاہے کسی چیز کے بارے میں بھی ہو وہ اس طرح آئے گی کہ اس میں ایک شبہ شبہ کا پردہ پڑا رہے گا اسی کے پردے کو نہ پھاڑ سکنے کی وجہ سے مسلمان جو ہیں آج سے نہیں بلکہ مدت سے اسی میں مبتلا ہیں انڈیا کے مسلمان کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں یہ ایک کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے پالٹکس آف کنورژن یہ آر ایس ایس کا ادارہ ہے اس نے چھاپی ہے دین دیال ریسرچ انسٹیٹیوٹ اتنی موٹی سی کتاب صرف کنورژن کے مسئلے پر ہے اس میں اس نے امبیدکر کے بارے میں ایک ایک پورا باب ہے تو امبیدکر کے بارے میں اس نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ امبیدکر نے تھرٹیز میں تھرٹیز میں امبیدکر نے باقاعدہ یہ ارادہ کر لیا تھا کہ خود اور پوری قوم کو اسلام میں داخل کر دے کیونکہ اسلام ہی اس کو سب مسئلے کا حل نظر آتا تھا مسئلہ اقتباس نقل کیا ہے بہت ہی شاندار قسم کا اس نے کہا کہ Islam seems to give the depressed class all they need financially the resources behind Islam are boundless socially the rights classes will get all the rights آپ غور فرمائیے کہ امبیدکر تھرٹیز میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے پس طبقے کے لیے ہر قسم کا فائدہ موجود ہے اسلام میں مالی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی یعنی وہ اگر اسلام قبول کر لیں تو انہیں سوشل اسٹیٹس مل جائے گا برابری کا مالی اعتبار سے بہتر رہیں گے وہ اور سیاسی اعتبار سے بہتر رہیں گے کیونکہ ایک بڑا گروپ بن جائے گا دونوں کو مل کر کے اور اس نے یہ انیس سو پینتیس میں باقاعدہ یہ اعلان کر دیا اس میں موجود ہے کہ ہمارے حل ہمارے مسئلے کا بہترین حل اسلام ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہندو لیڈر خوب دوڑے امبیدکر کی طرف لیکن مسلمانوں میں ایک بھی کوئی لیڈر نہیں گیا امبیدکر سے ملنے کے لیے کوئی چھوٹے موٹے لوگ گئے ہوں گے انہیں مہاتما گاندھی نے الٹ پلٹ ڈالا کہ امبیدکر جو ہے اپنے اس ارادے کو بدل ڈالے اپنے ارادے کو بدل ڈالے مسلسل مضامین لکھے اس نے امبیدکر سے ملاقات کی سب کچھ کیا لیکن امبیدکر سے کوئی مسلمانوں میں کوئی بڑا آدمی نہیں ملا اور اسی تھرٹیز میں جس تھرٹیز میں امبیدکر یہ اعلان کرتا ہے اسی تھرٹیز میں یعنی انیس سے تیس میں یا کس سن میں اقبال آتے ہیں الہ آباد اور اسی میں وہ پارٹیشن کا نظریہ پیش کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو محسوس کرتے ہیں کہ اسی میں وہ محفوظ رہیں گے یعنی مسلمانوں کے لیے اس ملک میں محفوظ ہونے کا بیت بار دعوت اتنا بڑا راستہ کھل رہا ہے کہ اگر امبیدکر کو اور پسمادہ طبقات کو مسلمان اپنا لیں جس کے لیے وہ خود تیار ہیں بطور خود تو اس ملک میں مسلمان تقریباً ففٹی پرسنٹ ہو جائیں گے یا جتنے بھی یعنی بہت قابل لحاظ تعداد ان کی ہو جائے گی یہ کسی کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے اور یہ دکھائی پڑ رہا ہے کہ مسلمان ایک الگ اپنا ہوم لینڈ بنائے تو چیز کیا ہے دعوتی ذہن اگر ہو تب یہ باتیں نظر آئیں گی قومی ذہن ہو تو یہ باتیں نظر نہیں آئیں گی دعوتی ذہن ہو تب نظر آئیں گی قومی ذہن ہو تو نظر نہیں آئیں گی تو چونکہ ہمارے جتنے بھی سوچنے والے تھے سو یعنی کال اکابر جن کو ہم کہتے ہیں یعنی تھرٹیز میں ہمارے یہاں بے شمار بڑے بڑے بڑے بڑے لوگ لوگ موجود ان کو ہم کہتے ہیں کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں پڑھا کہ وہ امبیدکر سے ملنے گیا ہو اور اس امکان کو جو پیدا ہوا تھا اس کو اویل کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرے سب لوگ دوڑ رہے ہیں کس طرف یا تو کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں انگریزوں کو نکالو کی طرف کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں مسلمانوں کا ایک سپریٹ ہوم لینڈ بنانے کی طرف جبکہ اس اس سے کہیں گہرا کام یہ تھا ہزار گنا زیادہ گہرا کام تھا یعنی یہاں دعوت آپ کو وہ چیز دے رہی تھی جو آپ پاکستان میں بھی حاصل نہ کر سکے پورے ملک میں وہ چیز دے رہی تھی جو نہ آپ بنگلہ دیش میں حاصل کر سکے نہ پاکستان میں اور نہ انڈیا میں وہ چیز دے رہی تھی ملک کو نہ تو آزاد کرانے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا نہ ملک کو بٹوانے سے کوئی فائدہ ہوا اتنے بڑا درجے کا جو ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا اس دعوتی امکان کو اویل کرنے سے لیکن چیز کیا ہے طرح طرح کے شبہات طرح طرح کے اشکالات آدمی کا پردہ بن جاتے ہیں وہ انہیں میں گم رہتا ہے وہ انہیں میں گم رہتا ہے وہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قرآن میں ہدایت کا موجود ہونا یہی کافی نہیں ہے کیونکہ ہدایت ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی پردے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے علیہم مائل بسون کا اصول جو ہے بہت ہی عام اصول ہے اس سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی تو اس پردے کو اگر ہم نہ پھاڑ سکیں تو ہم اس ہدایت کے یعنی اس امکان کو ہم اویل نہیں کریں گے اور وہ ہدایت موجود ہونے کے باوجود ہماری ہدایت نہیں بن پائے گی دوسری مثال اس سسٹم میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مثال کے طور پر ہم مسلمانوں سے پندرہ برس یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر و اعراض کی پالیسی اختیار کرو ہندو جلوس نکالیں ہندو اشتعال انگیز نعرہ لگائیں ہندو اپنی مندر میں گھنٹی بجائیں وغیرہ وغیرہ ان مواقع پر تم صبر کر لو تاکہ دائی اور مدعو کے درمیان ہندو و مسلمان کے درمیان نارمل تعلقات پیدا ہوں معدل دل فضا پیدا ہو ایک دوسرے کے دور نفرت ختم ہو کشیدگی ختم ہو ٹینشن اور تناؤ ختم ہو اور یہ کب ختم ہوگا بائیلیٹرل انداز میں ختم نہیں ہو سکتا یہ ناممکن بات ہے زندگی میں ایسا بہت ہی شاد و نادر کبھی ہوتا ہے کروڑوں میں سے ایک بار شاد ہوتا ہو کہ کوئی مسئلہ بائیلیٹرل بنیاد پر ختم ہوتا ہو ہمیشہ یونیلیٹرل بنیاد پر مسئلے ختم ہوا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہ یونیلیٹرل بنیاد پر آپ صبر اور اعراض کا اوائڈ کرنے کا طریقہ اختیار کر لیجئے تو آپس میں تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور پھر دعوت کے امکانات پیدا ہوں گے لیکن مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے تو اور دلیر ہو جائیں گے اگر ہم صبر کریں گے اعراض کریں گے تو اور دلیر ہو جائیں گے وہ اب دیکھیے یہاں یہ پردہ پڑا ہوا ہے یہ تو بزدلی ہے یعنی اپنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بزدلی ہے ان کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ دلیر ہو جائیں گے یہ کیا ہے وہی پردہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ان کے حالانکہ یہ یعنی نہ صرف قرآن سے بلکہ تاریخ سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے ہی دائی اور مدو کے درمیان نارمل تعلقات ہوتے ہیں فل فور اسلام آگے بڑھنے لگتا ہے فل فور اس کی مثال مثال کے طور پر بہت بڑی زبردست قسم کی تاتاریوں کے زمانے کی ہے کہ تاتارے جب تک انتقام میں تھے اس وقت تک وہ کچھ سنتے نہیں تھے کچھ نہیں سنتے تھے وہ لیکن جب ان کا انتقام ختم ہو گیا جب انہوں نے صبرقند سے لے کر بغداد تک کے تمام مسجدوں کو ڈھا دیا مسلمانوں کے تمام مینارے انہوں نے تحس نہس کر دیے اور جب مسلمانوں کے اس قابل نہ رکھا کہ وہ ریسسٹ کر سکیں کچھ مسلمان جو ہے بالکل ہی دب کر رہ گئے تو کیا ہوا ان یعنی یک طرفہ طور پر وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو ہم یہاں شوری طور پر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہاں تو مجبورانہ طور پر پیدا ہو گئی تو جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو اسلام جو ہے تاتاریوں کو فتح کرنے لگا یہ انڈیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیے انڈیا میں انڈیا میں ایک زمانہ ہے سینتالیس سے پہلے کا ایک ہے سینتالیس سے بعد کا سینتالیس سے پہلے کا زمانہ جو انیس صدی کے آخر اور بیس صدی کے آغاز کا زمانہ ہے اس زمانے میں ہمارے معاشرے پر ہمارے سماج پر کا غلبہ تھا آج لیڈروں کا غلبہ ہے اس وقت کا غلبہ تھا صوفی لوگوں کا طریقہ کیا تھا ان کا محبت کا پیغام ہوتا تھا سب سے سلح سب سے پیار سب سے محبت دشمن سے بھی پیار کیونکہ یہ خاص الخاص پیغام تھا صوفیہ کا کہ تم اپنے دشمن سے بھی پیار کرو دشمن سے بھی نفرت نہ کرو یہ خاص پیغام تھا صوفیہ کا اور ان لوگوں کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ اس زمانے کے معاشرے میں انہی کا غلبہ تھا حتیٰ کہ ہندو بھی ان کے پاس جاتے تھے بڑی تعداد میں دوسرا لفظ یہ کہ صوفیہ نے اگرچہ تبلیغ نہیں کی براہ راست دعوتی جدوجہد نہیں چلائی انہوں نے لیکن دائی اور مدو کے درمیان انہوں نے کشمکش ختم کر دی تناؤ ختم کر دیا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہزاروں آدمی اسی ملک میں مسلمان ہوتے تھے صوفیہ کے زمانے میں بغیر کسی تبلیغ کے تو اسلام ایک ایسی طاقت ہے کہ اپنے آپ پھیلتا ہے وہ صرف ہمیں رکاوٹ کو دور کرنا ہے جس طرح سے پانی جو ہے پانی اپنے آپ پھیلتا ہے صرف رکاوٹ ہٹانا ہے تو اسلام اپنے آپ پھیلتا ہے صرف نفرت کی رکاوٹ کو ہٹانا ہے یعنی دائی اور مدو کے درمیان کشیدگی دائی اور مدو کے درمیان تناؤ دائی اور مدو کے درمیان منافرت اس کو آپ ختم کر دیں بس اسلام اپنے آپ پھیلنے لگے گا اس کا زندہ مثال خود ملک میں صوفیہ کا دور ہے لاکھوں لاکھ لوگ مسلمان ہوئے اس اسی ملک میں اب اس کے بعد دیکھیے آپ سینتالیس کے بعد زمانہ آتا ہے کہ صوفیہ نمبر دو پر چلے گئے بلکہ وہ بہت بھی چلے گئے نمبر دو بھی نہیں اوپر آ گئے لیڈر لوگ لیڈر نفرت کی باتیں کرتا ہے لیڈر جو ہے اس کے لیے مفید چیز کیا ہے نفرت کی بات تو انہوں نے بالکل معاملے کو الٹ دیا محبت پر کھڑا کرنا چاہتے تھے معاشرے کو انہوں نے نفرت پر کھڑا کیا جب سے لیڈروں کا غلبہ ہوا ہے ہمارے سوسائٹی پر تبھی سے یہ پروسیس رک گیا ہے لوگ مسمان نہیں ہو رہے ہیں ورنہ اگر یہ جو پچاس سال ساٹھ سال کا گیپ ہے لیڈروں والا یقین کیجیے اگر لیڈر پیدا نہ ہوئے ہوتے تو اب تک اسلام اس ملک میں پچاس فیصد سے زیادہ ہو چکا ہوتا انڈیا میں جیسا کہ ہو رہا تھا جس کے نتیجے بنگلہ دیش بنا جس کے نتیجے مغرب پاکستان بنا یہ سب صوفیہ کے ذریعے سے بنا تو ایک پروسیس جو جاری تھا صرف اپنے آپ صرف اس لیے کہ نفرت کو ختم کر دیا تھا انہوں نے وہ پروسیس رک گیا صرف اس لیے کہ نفرت جاری کر دی انہوں نے کیا کہتے ہیں لیڈروں نے اب ہم دوبارہ اگر کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تم یونیلیٹرل طور پر جھگڑوں کو ختم کر کے اعراض اور صبر کا طریقہ اختیار کرو تو دوبارہ وہی دور لوٹ آئے گا جو صوفیہ کا دور تھا تو مسلمان کیا کہتے ہیں صاحب یہ تو بزدلی ہے تو دلیر ہو جائیں گے ہم تو یہاں کی یہ دستوری حقوق سے محروم ہو جائیں گے یہ سب کیا ہے وہی میں نے کہا کہ ول البسن علیہ کہ ہدایت چاہے کتنی ہی کھل کر آوے خود رسول کی اپنی زبان سے کیوں نہ آوے جیسا کہ میں نے مثال دی مکہ کی اپنی زبان سے رسول خود بول رہا ہو تب بھی ایک پردہ پڑا رہتا ہے یہ ناممکن ایک پردہ نہ پڑا رہے اور وہ پردہ کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے کیونکہ پردہ خود خدا نے ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ پردہ ہرگز ہرگز کسی کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے اس پردے کو پھاڑنا اسی پر تو سارا انحصار ہے جنت اور جہنم کا اور رحمت اور نقمت کا ہمارے لیے ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم اس پردے کو خدا کے سامنے پیش کریں تو یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بزدلی ہے یہ تو وہ دلیر ہو جائیں گے ہم ہم دستوری حقوق سے ہم محروم ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ یہ سب وہی پردہ ہے جس کو پھاڑنا خدا کی طرف سے متعین کیا گیا ہے اور نہ پھاڑیں ہم اس کو تو بلا شبہ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہرگز ہماری ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے عذر نہیں ہے وہ کیونکہ اسی پھڑنے کو اسی پردے کو پھاڑنے ہی کا تو ہمیں امتحان لیا جا رہا ہے وہ نہ پھاڑے تو پھر کیا ہے پھر اس پرتے کو پھاڑ کر ہمیں جاننا ہے کہ دعوت کا طریقہ ہی اسلام کا طریقہ ہے اعراض کا طریقہ ہی کامیابی کا طریقہ ہے صبر کا طریقہ ہی اس دنیا میں اللہ کی مرضی پر چلنے کا صحیح طریقہ ہے یہ ہمیں جاننا ہے اس پردے کو پھاڑ کر کے تو ایک بات یہ ہوئی اس سلسلے میں میں اتنا اور عرض کر دوں کہ جو صورتحال میں انڈیا میں کہہ رہا ہوں جاری کرنے کے لیے وہ صورت حال آلریڈی افریقہ میں یورپ میں امریکہ میں موجود ہے وہاں لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہاں کے لحاظ سے جو یعنی قابل شکایت باتیں ہیں وہاں کے لحاظ سے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں وہ وہ لوگ اس لیے وہاں جھگڑا پیدا نہیں ہوتا اور اسی لیے ان ملکوں میں اسلام پھیل رہا ہے میں جانتا ہوں کہ امریکہ میں بھی یورپ میں بھی اور افریقہ میں بھی ہر جگہ کچھ نہ کچھ باتیں ہیں مثال کے طور پر جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے بلکہ ہر ملک میں یعنی یورپ امریکہ میں جو مسلمان جا کر رہ رہے ہیں وہاں پر وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کر رہ رہے ہیں لیکن اس کو برداشت کرتے ہیں وہ اگر نہ برداشت کریں جھگڑا پیدا ہو جھگڑا پیدا ہو تو دائی مدعو کے درمیان وہی کشیدگی پیدا ہو جائے جو انڈیا میں موجود ہے تو چونکہ وہاں جھگڑا لوگ نہیں کرتے معلوم سینسٹیو نہیں ان معاملات میں اس وجہ سے وہاں روزانہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں آپ خبریں پڑھتے ہوں گے اخبارات میں کہ افریقہ میں یورپ میں امریکہ میں فرانس میں روزانہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یعنی روزانہ مجموعی طور پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں لوگ کیونکہ وہاں کے ٹینشن ختم کر دیا گیا ہے تو اپنے آپ اسلام پھیل ہے بغیر تبلیغ کے وہی چیز ہم کہتے ہیں انڈیا میں کرنے کے لیے تو یہاں پر وہی پردہ کو پردے کو پکڑے ہوئے ہیں لوگ پردے کو پھاڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ پردہ نہ پھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ معذور نہیں قرار دیے جائیں گے اب دوسرے پوائنٹ پر آئیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے قولو قولن یسلح لکم اعمالکم سدید بات کہو تو تمہارے اعمال درست ہوں گے سدید کہتے ہیں پکی بات جچی تلی تفسیروں میں اس کی تفسیر یوں کی آتی ہے قولن ثوابن قولن عدلن قول باطل یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک بات ایز اٹ از بات جو ہے وہی کہنا کوئی فرق کیے بغیر تو فرمایا کہ قول صدید بولو ٹھیک ٹھیک بات بولو تو اس سے تمہارے اعمال درست ہوں گے اعمال درست ہوں گے تو معاملات درست ہوں گے یعنی اس میں دیکھیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے اس بات کی کہ ہم اگر ٹھیک ٹھیک بات بولیں سچ بولیں انصاف والی بات بولیں تو ہمارے ممبر درست ہو جائیں گے لیکن میں یہ کہنے کی ضرورت کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں ہندوستان میں اس معاملے میں جہاں مسئلہ ہندو مسلم کا ہوتا ہے کوئی شخص بھی قول صدید بولنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے علم کے مطابق مجھے کوئی ایک شخص بھی نہیں معلوم نہ داڑھی والوں میں نہ بے داڑھی والوں میں ہر آدمی غیر صدید قول بول رہا ہے جہاں ہندو مسلم کا مسئلہ آیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں بھاگل پور کے مسئلے کی بھاگلپور کے مسئلے پر سینکڑوں رپورٹیں چھپی ہیں ان کا نام ہوتا ہے رپورٹ حالانکہ وہ رپورٹ نہیں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے وکیلانہ بیان وکیلانہ بیان کیوں قول صدید کی زبان میں وہ نہیں ہوتا ہے یعنی واقع کا کا نصف حصہ یعنی سیکنڈ ہاف بیان کرتے ہیں فرسٹ ہاف بیان نہیں کرتے یعنی جو ہندو کی ذاتیاں ہیں اس کو تو چن چن کر بیان کریں گے اور جو مسلمان کی ذاتی ہے اس کو حذف کر دیں گے یہ قول سدید نہیں ہے یعنی کیوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ایک موٹی سی رپورٹ ہے بھاگل پور کے بارے میں جو وہیں کے ایک آدمی نے مرتب کی ہے عالم نے وہیں کے ایک آدمی نے میرے پاس لا کر خود وہ جو صاحب ہیں مرتب کرنے والے لائے میرے پاس انہوں نے دیا مجھ کو اس میں ہندوؤں کے مظالم ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کے ساتھ بتائے گئے ہیں نام بنام لیکن بھاگل پور کے فساد میں ایسا ہوا کہ ہندوؤں نے جلوس نکالا انہوں نے اشتعال انگیز نعرے لگائے اور پولیس ان کی روک تھام کے آئی دیکھیے پولیس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ پولیس تشدد کی روک تھام کر سکتی ہے نعرے کی روک تھام نہیں کر سکتی یہ بالکل غیر یعنی غیر ممکن بات ہے نعرے کو روکتا ہے آدمی کا اپنا شعور پولیس نہیں روک سکتی ہے یعنی اگر اس ملک کے لوگ پڑھ لکھ جائیں ست فیصد تعلیم یافتہ ہو جائیں باشور ہو جائیں اپنے آپ نعرہ نہیں لگے گا اپنے آپ نہیں لگے گا نعرہ پولیس نہیں نعرے کو روک سکتی ہے نعرے تشدد کو وائلنس کو پولیس روک سکتی اس بات کو جاننا چاہیے ہمیں یعنی ایک لطیفہ میں نے پڑھا کہ ایک دھوبی جو ہے اپنے گدھوں کو لے کر کے چلا دس پانچ دو گدھے جتنے بھی تو کسی محلے سے گزرتا تھا وہ محلے والوں نے کہا کہ تم کو اپنے گدھوں اس اس محلے سے گدھوں کو ہم اس وقت جانے دیں گے جبکہ وہ آواز نہ نکالیں کیونکہ آواز بڑی خراب لگتی ہے ہم کو تمہاری گدھے کی تو تو دھوبی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی صاحب میں گدھوں کو اس سے تو روک سکتا ہوں کہ وہ لتی نہ مارے لات نہ ماریں میں اس سے نہیں روک سکتا کہ آواز نہ نکالیں وہ تو اگر مسلمان یہ مطالبہ کریں پولیس سے کہ تم وائلنس نہ ہونے دو یہ میرے نزدیک قابل عمل بات ہے اور یہ مطالبہ کرنا کہ وہ جلوس نہ لگائے یہ میرے ہنڈریڈ پرسینٹ ناقابل عمل بات ہے موجودہ حالت میں یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس ملک میں لوگ تعلیم یافتہ نہ ہو جائے یعنی اس کا تعلق تعلیم سے ہے سے نہیں ہے یہ کہنا چاہتا ہوں میں تو وہاں کے لوگ جو ہیں یہی سب کرتے رہے کہ صاحب جلوس نہ نکلے اس بات کا نعرہ نہ لگائے تو پولیس وہاں موجود تھی اور وہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ یہاں پر تشدد وہ نہیں کرنے پائیں گے کیونکہ الیکشن سے صرف ایک مہینہ پہلے جلوس نکلا تھا اور ہر حکومت یہ چاہے گی کہ وائلنس نہ ہو تاکہ ہمارے ووٹ جو ہے نہ کٹیں مسلمانوں نے کیا کیا بم مار دیا مسلمانوں نے بم مار دیا اور جب بم مارا اس کے بعد تشدد شروع ہوا آپ تصور کیجئے کسی کو آپ بم مار دیں یعنی اس کو غصہ کرتے ہیں تو غصے میں آدمی پگل ہو جاتا ہے وہ سب کچھ کرے گا جو اس کے بس میں ہے چاہے وہ داڑھی والا ہو یا بے داڑھی والا ہو مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو تاجد پڑھنے والا ہو یا بے نمازی ہو جب غصے میں آ جائے گا تو سب کچھ کرے گا جو جو اس کے بس میں ہے نے کیا اب دیکھیں کہ اس رپورٹ میں اتنے بڑے واقعے کو مسلمانوں نے بم مارا زبانی طور پر مجھ سے اقرار کیا انہوں نے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے یہ رپورٹ میں نے ان سے کہا کیا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے تو ان کا بالکل صحیح مسلمانوں نے بم مارا زبانی اقرار کیا انہوں نے لیکن تحریر میں کیا لکھے ہوئے ہیں چنانچہ چند نوجوان چنانچہ چند نوجوان نے اس کا معمولی اسٹیپ لیا بس پھر کیا تھا یعنی اس بم مارنے کو انہوں نے لکھا ہے کہ چند نو چند مسلم نوجوانوں نے اس کا معمولی اسٹیپ لیا یہ قول غیر شدید ہے یہ اسی کی بات نہیں ہر جتنی بھی رپورٹیں چھپی ہیں وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب اسی زبان میں کہ مسلمانوں کی زیادتی کو چھپانا اور ہندو کی ذاتی کو مکمل طور پر بتانا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ بتائیں آپ ایک ایک زیادتی جو ہندو نے کی ہے ایک ایک زیادتی بغیر ایک کسی کو چھوڑے ہوئے بیان کیجیے آپ لیکن مسلمان کی ذاتی کو بیان کیے تب وہ قول صدید ہوگا اور جب قول صدید ہوگا تب یوسلح لکم امالکم کی مدد آپ کے اوپر آئے گی ورنہ نہیں آئے گی مدد یہ جو ہے یوسلح لکم امالکم یعنی ہمارے جو اعمال ہیں ہمارے جو معاملات ہیں ہمارا جو زندگی یہاں ہے وہ درست ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اس بات سے کہ تم قول صدید بولو ہم قول صدید بولتے نہیں ہیں تو کیسے درست ہو مجھے بتائیے کیوں اب یہاں پہ دیکھیں وہی پردہ پڑا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ صاحب ہندو جان لے گا یہ تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا ہمارے کیس کمزور ہو جائے گا یعنی مطلب یہ کہ ہم ہندو کو یعنی ہندو کا خوف ہمیں زیادہ ہے مقابلے سے خدا کا خوف ہندو جانے نہ جانے کیا ہمارے بتائے بغیر وہ نہیں جانتا ہے یہ واقعات اس میں ہندو تو خوب چھپے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بم مارا تو اس میں دیکھیے اگر مسلمان پوری بات کہیں تو کیا ہوگا اس سے دو فائدہ ہوگا نقد نمبر ایک یعنی ہندو میں ضد کم ہوگی اب جو ہے ہندو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہماری بات چھپا رہے ہیں تو وہ وہ واقعات کو ایسی انداز پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات چھپاتے ہیں یعنی ہندو پریس مسلم ذاتی کو بتائے گا ہندو ذاتی کو چھپائے گا ہندو پریس مسلم ذاتی کو چھپائے گا ہندو ذاتی کو بتائے گا دونوں طرف یہ قصہ چل رہا ہے لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ آپ دونوں باتوں کو کہیں ان کے اندر بھی پیدا ہوگا کیونکہ دیکھیے نفسیات جو انسان کی نفسیات اعتراف کے جواب میں اعتراف پیدا ہوتا ہے ضد کے جواب میں ضد پیدا ہوتی ہے اعتراف کر یعنی کسی سے آپ کا اختلاف ہو اعتراف کر لیجئے فل فور معاملہ ختم ہو جائے گا میں آپ کو ایک واقعہ اس سے مرض کرتا ہوں اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت کے لیے اعظم گڑھ کے ایک صاحب میرے پاس آئے ان کا نام ہے ابو البرکات وہ رہتے ہیں جہاں ایک گاؤں میں تو وہاں پر ایک بڑا ہندو زمیندار ہے یہ ان کے مقالے بہت چھوٹے ہیں لیکن ایک جگہ ان کا کھیت ان کا کھیت ملتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میٹ پر ان کے کھیت کی طرف ایک پیڑ تھا اس پیڑ کو انہوں نے کاٹ لیا ابو برکات صاحب نے اب ہندوؤں کے اس ہندو کے جو ملازم وغیرہ تھے انہوں نے جا کے بتایا کہ ابو برکات نے تمہارا پیڑ کاٹ لیا ہے آپ کا پیڑ کاٹ لیا ہے ظاہر ہے کہ یہ اگر آپ کو پتا ہے زمینداری کے حالات کا اور گاؤں کے حالات کا یہ اس کے وقار پر حملہ ہوتا ہے کسی کا پیڑ گاؤں میں کسی زمیندار کا آپ کاٹ لیں تو گیا کہ آپ نے اس کے وقار کو کاٹا چنانچہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں لوگ ایسی حالت میں وہ غصہ ہو گیا اس نے بلوایا ان کو اور کہا کہ آپ کی جرت کہ میرے پیڑ کاٹ لیں آپ کیسے آپ نے پیڑ میرا پیڑ کاٹ لیا اچھا اگر اگر ابوالبرکات صاحب غصہ ہو جاتے تو بات اور بڑھتی یعنی لفظ سے آگے بات بڑھ جاتی یعنی لفظی شدت جارحیت کی صورت اختیار کر لیتی وہ ان کو پٹوا بھی سکتا تھا گرفتار بھی کروا سکتا تھا اس پوزیشن کا آدمی تھا وہ تو انہوں نے کیا کیا بولو پرکاش صاحب نے انہوں نے آہستگی سے کہا کہ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کے پاس تو سینکڑوں پیڑ ہیں آپ بڑے آدمی ہیں ایک پیڑ کے کٹنے سے آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا تو میں نے یہ سمجھ کر کاٹ لیا مجھ سے غلطی ہو گئی اب دیکھیے کہ جب ابو البرکات صاحب نے اپنی غلطی کا احتاف کر لیا تو کیا ہوا وہ بتا رہے تھے کہ اچانک وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا کچھ دیر چپ رہا اس کے بعد بولا کہ صاحب غلطی مجھ سے ہوئی یعنی وہی وہی ہندو صاحب غلطی مجھ سے ہوئی اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کیوں آپ سے ایک پیڑ کے لیے یعنی اب اس کا رخ دوسرا ہو گیا پہلے اس کا رخ وقار کی طرف تھا کہ میرے وقار کو کاٹا انہوں نے اب رخ اس پہ چلا گیا کہ سب ایک پیڑ کی کیا بات تھی کاٹ لیا تو کاٹ لیا تو اس نے کہا غلطی مجھ سے ہوئی میں نے پوچھا کیوں آپ سے ایک پیڑ کے لیے تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان فسادات میں مسلمان صحیح رپورٹ دیں بالکل بتائیں کہ یہ مسلمان کی ذاتی تھی یہ ہندو کی ذاتی تھی تو کیا ہوگا ہندو میں بھی یہی پیدا ہوگا وہ بھی کہیں گے پوری بات کہو آدھی بات نہ کہو اس سے کیا ہوگا کہ صحیح رپورٹ جب سامنے آنے لگے گی تو موجودہ شکل میں جو ہو رہا ہے کہ ہندو مسلمانوں سے متنفر ہو رہا ہے مسلمان ہندو سے متنفر ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آج کل مسلمانوں سے جب میں ملتا ہوں تو لگتا ہے کہ بالکل ہر آدمی کھول رہا ہے اندر اندر وہ سمجھتا ہے کہ ہندو ظالم ہے ہندو ظالم ہندو ظالم ہر آدمی کھول رہا ہے کیوں کھول رہا ہے انہیں رپورٹوں غلط رپورٹوں کی بنا پر کیونکہ ہمارے جو بیان چھپتے ہیں اخباروں میں جو رپورٹیں چھپتی ہیں جو تقریریں ہوتی ہیں سب میں قول غیر شدید بولا جاتا ہے یعنی ہندو کی زیادتی کو بیان کریں گے مسلمان کی زیادتی کو چھپائیں گے تو عام جو سننے والا ہے مسلمان پڑھنے والا جو مسلمان ہے جس کو پوری بات کی خبر نہیں ہے جو آپ کے بتائے سے جان رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بڑے ظالم ہندو ہیں مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور خام خان کو مارنے لگے تو پوری مسلم قوم کو اب غیر ضروری طور پر آپ نفرت ہندو مبتلا کر رہے ہیں جو خود ایک غلط کام ہے کیونکہ ہندو آپ کا مدو ہے مدو سے نفرت نفرت کرنا جائز نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ کولو کولن یسلح لکم مالکم کہ صحیح بات کہو انصاف کی بات کہو تو تمہارے اعمال درست ہوں گے تمہارے معاملات درست ہوں گے لیکن ہم اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں کیوں وہی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس آیت پر عمل کیا اور پوری بات کہہ دی تو اس میں تو ثابت کہ مسلمانوں بھی غلطی تھی مسلمان بھی غلط سمجھ لیے جائیں گے اور پھر ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا یعنی اس طرح کے شبہات میں پڑھ کر کے کھلی کھلی ہدایت سے محروم ہوئے چلے جا رہے ہیں تو میں نے عرض کیا آپ سے اس سے جیسا کہ قرآن کی کوئی بھی ہدایت چاہے کتنی ہی صاف ہو خود رسول ہی کھڑے ہو کر بول کیوں نہ رہا ہو تب بھی اس پر ایک پردہ پڑا رہے گا اس پردے کو اگر آپ نہ پھاڑا آپ نے تو ناممکن ہے کہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو ایک بات یہ ہوئی یعنی اس سے یہ اصول ملا ہمیں کہ چاہے مسلمان و مسلمانوں کا معاملہ ہو چاہے ہندو اور مسلمان کا معاملہ ہو اپنوں کا معاملہ ہو غیر کا معاملہ ہو ہمیں کسی تحفظ ذہنی کے بغیر بات کو ویسے ہی کہنا چاہیے جیسا کہ ہے بالکل ایز اٹ از اگر ہم ایسا نہیں کہیں گے تو کبھی بھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ ہم جو کریں گے وہی ہندو بھی کرے گا وہی بدل بدل کر کہے گا اب میرے پاس ایک شہر سے کچھ لوگ آئے وہاں پر ہولی کے موقع پر فساد ہو گیا تھا تو انہوں نے بتایا جو تفصیل وہ یہ تھی کہ مسجد ایک ہے مسجد کے سامنے پمپ لگا ہوا ہے ہولی کے دن وہ لوگ ٹینکر لے کر آئے اس میں سے پانی لینے کے لیے تو اب شاید بڑا ٹینکر ہوگا کیا ہوگا تو مسلمانوں کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا شاید کچھ اس پر یعنی بات ہو گئی اب جب بات ہو گئی تو ہندو بھی کچھ چڑھ گئے انہوں نے پانی مسجد پر ڈال دیا یعنی جو پائپ لگا ہوا ہوگا ان کے ٹینکر میں اس ٹینکر سے پانی چھڑک دیا انہوں نے مسجد پر اب اب اور بات بڑھی اور نتیجہ فساد ہو گیا لڑائی بڑائی ہوگی انہوں نے بتایا یعنی وہیں کے وہ آدمی جو وہیں کے تھے بالکل اسی شہر کے میرے پاس نام پتہ سب لکھا ہوا میری ڈائری میں اخبار میں یہ چھپا تھا کہ مسجد پر ہولی کا رنگ ڈالا گیا اس اس معاملے میں اخبار میں چھپا تھا کہ مسجد پر ہندوؤں نے ہولی کا رنگ ڈالا اس پر فساد ہوا انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا نہیں تھا مسجد پر انہوں نے پانی ڈالا تھا لیکن جب بات بڑھی اور مار پیٹ ہو گئی تو لوگوں نے سوچا کل جب یہاں لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے ہمارے لیڈر صاحبان یا پولیس کے لوگ تو وہ دیکھیں گے وہاں تو کوئی نشان نہیں ہے تو خود مسلمانوں نے وہاں پر رنگ ڈال دیا تاکہ دیکھنے والے اس کو رنگ سمجھیں بجائے پانی کی اور یہی یہی پولیس میں رپورٹ کی گئی یہ اخبار میں بیان دیا گیا اور یہی بات چھپی میں نے کہا کہ بتائیے ایسے آپ دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں کہ جھوٹ پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں آپ تو ان کا صاحب دیکھیے اس کو رسالے مت چھاپ دیجیے گا تو میں نے میں نے ان سے کہا کہ آپ سمجھتے کہ ہندو اس سے واقف نہیں ہوگا جس بات کو آپ جانتے ہیں وہ اس شہر کے ہندو اس کو نہیں جانتا ہوگا میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اپنے کرائے پر چلوں گا اپنے پیسے پر وہاں ہوٹل میں ٹھہروں گا آپ کو ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا میں نے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ چلیے اور شہر کے جس ہندو کے بارے میں آپ کہیں آپ کے سامنے میں کھڑا ہو کر پوچھوں گا کہ بھائی کیا قصہ ہے یہ اس کا وہ کہے گا کہ مسلمانوں نے رنگ ڈالا وہاں خود یہ ناممکن ہے کہ ہندو اس کو نہ جانتے ہوں تو میں نے کہا اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ یہ رنگ مسلمانوں نے ڈالا تھا تو فوراً ان کے اندر اعتراف و جذبہ پیدا ہو جائے گا ہندوؤں کے اندر دیکھو کہ مسلمان کتنے منصب مزاج ہیں کہ اپنی غلطی کو بتا رہے ہیں اپنے نوجوانوں کی غلطی کو خود بتا رہے ہیں کتنے صحیح بات کر رہے ہیں کتنے انصاف بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی انصاف بات کرنا چاہیے جب آپ چھپائیں گے تو ضد پیدا ہوگی اگر آپ نہ چھپائیں تو اس سے انصاف کی فضا بنے گی اور سارا معاملہ بالکل دوسرا ہو جائے گا اسی اسی شہر میں ہندو مسلم تعلقات اچانک بہتر ہو جائیں گے لیکن اس لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے مسلمانوں کا کیس بگڑ جائے گا میں نے عرض کری کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ چاہے قرآن کی کوئی آیت ہو خود رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اپنی زبان سے بول رہے ہوں لیکن ناممکن ہے کہ اس میں شبہ کا ایک پہلو نہ رہے شبہ کا پہلو رہے گا اس شبہ کے پہلو کو کاٹنا ہے تب ہم قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب میں ایک آخری اور تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس ملک میں مسلمانوں پر یہ چھایا ہوا ہے کہ اس ملک میں ہمارے لیے مواقع نہیں ہیں ہمارے لیے مشکلاتی مشکلات ہیں مسائل مسائل ہیں یہ سب کے دماغ پر چھایا ہوا ہے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہر مسلمان اسی سے آپسسٹ ہے ایک معلوم بات ہے لیکن دیکھیے قرآن مجید میں ہے واضح طور پر اسی طرح کے حالات سختر انداز میں جو ہمارے حالات ہیں اس سے سخت انداز میں مکہ میں تھے مشکلات مصیبتیں طرح طرح کے یعنی ہم سے بہت زیادہ انداز میں تو لوگ کہتے تھے کہ کیا حق کو اختیار کرنا کر کے ہم اتنی بڑی مصیبتیں گر گئے ہیں کیا قصہ ہے تو قرآن میں دیکھی آیت اتری کہ مغل غسری اسرا ان مغل غسری اسرا مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ اس دنیا میں جب بھی مشکل ہوگی تو وہیں کہیں آسانی بھی موجود ہوگی یعنی پرابلم ہوگا تو وہیں سلوشن ہی موجود ہوگا یہ ایک اصول بتا دیا ایک اصول بتا دیا لیکن میرے علم میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو اس آیت کی روشنی میں ہندوستان کے معاملات کو غور کرتا ہو ہر آدمی کو مشکلات نظر آ رہی ہیں اسر نظر آ رہا ہے یسر نظر نہیں آ رہا ہے تو یسر لازمن ہونا چاہیے یعنی قرآن کی آیت جو ہے اگر ہم مانتے ہیں اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے خدا کا کلام ہے تو ہمیں بالکل یعنی ہم پر ہمیں اس پر اندھا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ناممکن ہے کہ جب مشکل ہے تو آسانی نہ ہو ہے کہ تو یسر نہ ہو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اسر کے ساتھ کتنا بڑا یسر موجود ہے انڈیا میں ہمارے لیے کس کی طرف سے ہے ہندوؤں کی طرف سے عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہندو ظالم ہے متاثب ہے تو کیا اسر کا سرچشمہ کون ہے ہندو ہے لیکن ہندو ہندو جس طرح سے تمام قوم مسلمان جیسے مسلمانوں میں ایک خواص ہیں ایک عوام ہیں ایک پڑھے لکھے ہیں ایک جاہل ہیں تو ہندوؤں بھی دو طبقہ ہے ایک پڑھے لکھوں کا ایک جاہلوں کا طبقہ ہے ہم صرف جاہل عوام کو جانتے ہیں اور جو ہندوؤں کے خواص ہیں اس کو نہیں جانتے ہم اس سلسلے میں آپ سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندو کے عوام اگر آپ کے لیے عسر ہیں تو ہندو کے خواص آپ کے لیے یسر ہیں یعنی یسر بن سکتے ہیں آپ کے لیے یعنی آپ کے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ رکھ رکھا ہے یہاں پر ہندو خواص کی صورت میں اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیے ٹائمس آف انڈیا نو فروری کا یعنی کل کا کل کا جو ٹائمس آف انڈیا ہے اس میں جو مڈل میں ایک مضمون آتا ہے بڑا سا روزانہ تو اس میں ایک آرٹیکل ہے اس وہ آرٹیکل بہت ہی زیادہ یعنی پڑھنے کے قابل ہے کل کے ٹائمس آف انڈیا میں اس میں ایک شخص جو کہ الہ آباد گیا تھا ابھی جو الہ آباد میں وشو ہندی پریشد وغیرہ کی جو بہت بڑی وہاں میٹنگ ہوئی اور بہت انہوں نے آتش بار تقریریں کی ہیں بہت ہی نفرت والی تو اس میں وہ شخص وہاں گیا تھا اور وہاں سے لوٹ کر کے اس نے لکھا ہے وہ جو چھپا ہے ٹائمس آف انڈیا میں اس میں اس نے ایک بات یہ کہی ہے کہ ہندوؤں کے یہ طبقہ جو ہے جو مذہب کے نام پر عوام کو بھڑکا رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ ہندوؤں کے تعلیم یافتہ طبقے کو ابھی تک وہ اپنا حامی نہیں بنا سکا ہے کتنی عظیم شان یہ بات ہے یہ جس سے مسلمان بے خبر ہیں وہ ہندو اس کا اعلان کر رہا ہے کہ مسلمان یہ ہندوؤں کے یہ طبقہ جو اٹھ کھڑا ہوا ہے آج کل جس میں بیشتر جاہل لوگ ہیں یا مذہبی قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں بظاہر تو انہوں نے ہنگامہ مچا کر کے الیکشن میں کچھ ووٹ حاصل کر لیے ہیں لیکن وہ کہتا ہے ایک وقتی کامیابی وقت ضرور ان کو ہوئی ہے یعنی ایک ایک حد کے اندر لیکن اس کے باوجود ان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کے پڑھے لکھے طبقے کا جو کہ کارفرما طبقہ ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے اس کی حمایت وہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکے ہیں تو اس کے الفاظ یہ ہیں the B J P's problem however is that despite decades of strenuous effort, it has failed to acquire intellectual legitimacy from the secularized urban Hindus who dominate public opinion, and it is unlikely to succeed in this endeavor in the foreseeable future. یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس ملک میں جو کار فرما طبقہ ہے کار فرما طبقہ وہ ہے پڑھا لکھا طبقہ یعنی ہندوؤں کا وہ طبقہ جو انگریزی جانتا ہے جو ڈگریوں والا ہے جس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے وہی ڈامنیٹ کر رہا ہے بزنس کو ایڈمنسٹریشن کو تمام شعبوں کو وہ چاہے پانچ پرسنٹ ہو یا دو پرسنٹ کتنا بھی ہو لیکن عملاً وہی ڈامنیٹ کر رہا ہے اچھا وہ ہے سیکولر مزاج کا وہ اس اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے اب میں یہاں ایک واقعہ کرتا ہوں آپ کے سامنے جو آپ اسٹیٹسمین پڑھتے ہیں آپ نے غلط پڑھا ہوگا اسٹیٹس مین میں اور میرے پاس وہ پرچہ موجود ہے اتواس میں لانا بھول گیا وہ پرچہ میں اس کی رپورٹ آئی ہے تیس دسمبر کو ایک میٹنگ ہوئی گورکھپور میں کہ ہندوؤں کا جو سیکولر اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ کتنا زیادہ ہمارے معافی ہے بمقابلہ ان ہندو عوام ہندوؤں کے جو کہ نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں انڈین ہسٹری کانگریس کا یعنی گولڈن جبلی والا اجلاس ہوا گورکھپور میں وہاں کے یونیورسٹی کے تحت تو اس میں تین سو سے زیادہ ایک رپورٹ ایک اور رپورٹ کے مطابق پانچ سو غالباً مختلف جو یونیورسٹیاں یونیورسٹیاں پورے ملک میں ہیں تو مختلف یونیورسٹیوں کے جو ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں ہسٹری کے ڈپارٹمنٹس میں جو لوگ پروفیسر ہیں تاریخ کے وہ لوگ شریک تھے اس میں یعنی تاریخ کے پروفیسر انڈیا بھر کے وہ جمع تھے اس میں تو ان لوگوں نے وہاں پر ایک ریزولوشن جو اس سے پہلے وہ لوگ پاس کر چکے تھے رام جنم بھومی کے بارے میں اس کو انہوں نے دوبارہ اس کی توثیق کی وہاں پر اور اس میں کلیئر طور پر انہوں نے کہا کہ یہ مت ہے نہ رام کا کوئی تاریخی حقیقت ہے نہ جنم بھومی کوئی تاریخی حقیقت ہے نہیں دوسرے لفظوں میں کہ بابری مسجد تو ایک تاریخی واقعہ ہے جو کھڑا ہوا ہے بابر نے بنوایا میر باقی کے ذریعے سے لیکن جس چیز تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے وہ ایک مت ہے بالکل یہ بات وہاں پر باقاعدہ ریزولوشن کے شکل میں اور اور اتفاق رائے سے منظور ہوئی تو گورکھپور ہی کا وہ شخص ہے جس کو آپ جانتے ہیں اوید ناتھ جو کہ یعنی سب سے بڑا اس کا وہ ہے گرو ہے اس چیز اس مہم کا رام جنم بھومی کا جو کہ اب ایم پی بھی ہو گیا ہے گورکھپور ہی سے وشو ہندو پریشد کے ٹکٹ پر اس نے پرچہ بھیجا اس کو جو چیر کر رہا تھا جو وہ ایک خاتون تھیں جو کہ وائس چانسلر تھیں گورکھپور یونیورسٹی کی تو مقامی پالیٹکس کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے اس کو الاؤ کر دیا کیا یہاں بولے وید ناتھ جب کہ لوگ مخالف تھے انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ دانوں کا اجتماع ہے یہاں ہم پالیٹیشین کے بات سننے کے لیے نہیں آئے ہیں تو آپ حیرت کریں گے کہ صرف آٹھ پروفیسر رکے وہاں سب کے سب واک آؤٹ کر گئے یعنی ایگزیکٹ تعداد مجھے نہیں معلوم ہے لیکن ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے تین سو زیادہ ایک میں بتایا گیا ہے پانچ سو تو آٹھ پروفیسروں کو چھوڑ کر سب کے سب واک آؤٹ کر گئے جب کہ وہ انٹر ہوا اس نے تقریر کی وید ناتھ نے تو اس کو خالی کرسیوں کو خطاب کرنا پڑا چند آر ایس ایس کے ورکر اور وہی آٹھ آدمی وہ ایسے کچھ لوگ تھے وہاں پر اور خالی کرسیوں کو اس نے خطاب کیا ویدناات نے سب کے سب واک آؤٹ کر گئے اور باہر جا کر انہوں نے اعلان پر اجتماع کیا اپنا ان کا ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ تاریخ کے معاملے میں سیاستداں جو ہیں وہ اس میں دخل دیں ہم تاریخ کے معاملے وہی کہیں گے جو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے ہم ہم یہ سیاست کی بنا پر ہم اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتے اچھا مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ دوبارہ آئے جب اوید ناتھ تقریر کر کے چلا گیا دوبارہ آئے اور پھر انہوں نے وہ تجویز پیش کی تو ان آٹھ پروفیسروں کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کریں وہ تو وہ تجویز جو اس سے پہلے منظور کی تھی انہوں نے دوبارہ انہوں نے اس کی توثیق کی اور اس میں وہ آٹھ پروفیسر جو نہیں نکلے تھے وہ بھی انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا اور ست فیصد اتفاق رائے سے وہ منظور ہوئی اس کے معنی معنی کیا ہیں ہیں اس کے یہ کہ اگر اوید ناتھ جیسے کچھ لوگ انڈیا میں ہیں جو آپ کے مخالف ہیں رام جنم بھومی بنا چاہتے ہیں تو اس ملک میں دوسرا ایک طبقہ جو کارفرما طبقہ ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ پڑھے لکھے ہندوؤں کا ہے جو اپنے یعنی آپ کی ہمدردی کے بنا پر نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام کا ہمدرد ہے بلکہ تاریخی ذہن کے بنا پر سیکولر ذہن کے بنا پر سائنٹیفک ذہن کے بنا پر اس بات کی تائید کر رہا ہے جو آپ کے حق میں جاتی ہے یہ کہنا چاہتا ہوں میں اب میں یہاں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فروری انیس سو ستاسی میں فروری انیس سو ستاسی میں وٹھل بھائی پٹیل ہاؤس جو نئی دہلی میں ایک ہال ہے اس میں میٹنگ ہوئی اور یہ اوید ناتھ موجود تھا اس میں وہ, وہ کیا سنجے سنجے ڈالمیا اس میں موجود تھا اس میں منی ششل کمار موجود تھے یعنی ہندوؤں کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس میں اور دوسری طرف شہاب الدین صاحب وغیرہ موجود تھے جن کا بھی انتقال ہو گیا افضل صاحب وہ موجود تھے ایک ہندوؤں کے نمائندے تھے ایک طرف بڑے بڑے مسلمانوں کے نمائندے تو اس میں لوگوں نے وکیلانہ انداز میں تقریریں کی پہلے آ میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا آخر میں کہا گیا کہ آپ بھی بولیے تو میں نے کہا کہ اس سے تو کچھ نہیں یعنی کلیم اور کاؤنٹر کلیم کرتے رہیں آپ لوگ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آپ کہیے وہ کہیے کہیں آپ کہیے وہ کہیں اس سے تو کچھ فیصلہ نہیں ہونے والا ہے ہم کو کوئی گراؤنڈ تیسری بنانی پڑے گی جس کو کہ دونوں کے دونوں مانیں تو میں نے یہ تجویز پیش کی کہ تاریخ دانوں کا ایک بورڈ بنایا جائے تاریخ دانوں کا مطلب یونیورسٹیوں میں جو لوگ تاریخ کا شعبہ باقاعدہ تو پڑھاتے ہیں جو ہسٹورین ہیں باقاعدہ طور پر تو ان کا ایک بورڈ بنا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو دونوں فریق منظور کر لیں اس پر باقاعدہ عہد نامہ ہو سب لوگ دستخط کریں اور اس دستخط کر کے اس کو سالس کے طور پر اس بورڈ کے حوالے کر دیں جو فیصلہ کرتے وہ منظور ہے جو لوگ سے موجود تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ ہندو سائڈ میں ایک ایک شخص نے کہا کہ ہاں ہاں ہاں یعنی اوید ناد نے بھی کہا کہ ہاں مکمل طور پر عبید ناتھ نے تائید کی کہ ہاں ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن شہاب الدین صاحب نے کہ میٹنگ کی چیخ کے ساتھ ختم ہو گئی اور افضل حسین صاحب اسلامی کے نمائندہ تھے اس میں یہ بالکل چپ چاپ گونگے بنے بیٹھے رہے کچھ بھی نہیں بولے یہ اب غور فرمائیے اس کو ملائیے اور اس کو ملائیے اور ایک اور واقعہ کو ملا لیجئے کہ نہرو یونیورسٹی کے چوبیس پروفیسر نہرو یونیورسٹی کے چوبیس پروفیسروں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ایک ڈاکومنٹ بابری مسجد اور رام جنمی معاملے پر جو کہ ٹائمس آف انڈیا میں چھپ چکی ہے اس کو پڑھ لیجئے وہ ہنڈریڈ آپ کے حق میں جاتی ہے اس میں تو وہ وہ کہتے ہیں کہ والمیکی والمیکی کی کی جو ہے رامائن اس کے باہر کوئی وجود نہیں یعنی اس کا واحد ماخذ والمیکی ہے نہ کہ تاریخ اس کے معنی ہے کہ اگر اس وقت یہ تجویز مان لی گئی ہوتی تو فیصلہ کس کے پاس جاتا انہی کے پاس جاتا ان کے پاس جاتا وہ آپ کے حق میں ہوتا اب یہاں میں ایک لطیفہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک لطیفہ عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیے دنیا جو ہے دنیا ایک مقابلے کا میدان ہے کمپٹیشن کا میدان ہے اور دنیا میں آپ کو اس کا امتحان ہے کہ آپ حسن تدبیر سے حکمت سے معاملے کو وہاں لائیں جہاں فیصلہ آپ کے حق میں جائے اس کی میں ایک لطیفہ عرض کرتا ہوں کہ ایک لطیفہ ہے سارس کا اور لومڑی کا ایک لومڑی تھی اور سارس تھی دونوں میں دوستی تھی تو لومڑی نے کہا کہ چلو مل کر کھیر پکائیں کچھ سامان تم لاؤ کچھ سامان ہم لائیں اور کھیر پکائی جا مل کر کھائیں تو صاحب کچھ سامان لومڑی لائی کچھ سارس لایا اور مل کر کھیر پکائی گئی تو جب کھیر پک چکی تو لومڑی نے کیا کیا ایک تشت فوراً لے آئی وہ اس طرح کا اور وہ رکھ دیا اور اسی میں کھڑکی نکالی گئی جب کھڑکی تشت جیسی ایک پھیلی ہوئی چیز میں رکھی جائے گی تو ظاہر کس کے حصے میں زیادہ آئے گی اب لومڑی نے کھانا شروع کیا اور سارس جو تھا وہ اپنا چونچ ادھر ادھر مارتا رہا اس کے حصے میں بہت کم آیا کیونکہ ایک ایسا حیوان جو چوٹ سے کھاتا ہو وہ یعنی تشت سے بہت زیادہ نہیں کھا پائے گا لومڑی خوب کھائے لومڑی نے تو سارس نے کہا کہ تو بیوقوف بنا دیا لومڑی نے مجھ کو بیوقوف بنا دیا تو اس نے کہا کہ سوچتے سوچتے سوچتے سوچتے اس کا اچھا چلو ایک بار پھر کھیر پکائیں لومڑی سے کہا کہ پھر کھیر پکائیں تو پھر دونوں سامان لائے اور کھیر پکا تیار ہوئی تو سارس نے کیا کیا کہ پہلے سوچے ہوئے تھا ایک سراہی لا کر رکھ دی اس نے کہ لو بھائی سراہی میں کھیر رکھی جائے گی تو کھیر سراہی میں رکھ دی گئی اب جب سراہی رکھ دی گئی تو آپ جانتے سراہی میں تو لمبی گردن اس کی ہوتی ہے اپنی چونچ اس نے سراہی میں ڈال دیا اور کھانا شروع کر دیا سارس نے اور لومڑی سے کہا کہ تم بھی کھاؤ اب لومڑی کیسے کھائے تو کھیر جب دشت میں رکھی گئی تو لومڑی کے حصے میں چلی گئی اور کھیر جب سرائی میں رکھی گئی تو سارس کے حصے میں چلی گئی یہ ہے زندگی کا راز ایک لطیفے کی شکل میں کہ آپ واقعے کو وہاں لے جائیں جہاں آپ فیصلہ کن ہوں جیسے کہ قرآن اس میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے بہت ہی عمدہ واقعہ کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جہاں انتخاب کیا تھا میدان جنگ کا ایک صحابی نے کہا کہ یہ میدان جنگ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو بدلیے جو اچھا بدل کر کے دوسری چلے گئے اور کہا کہ یہاں اگر رہیں گے تو جہاں دشمن ٹھہرا ہوا ہے یہاں وہاں سے بیچ میں مثلا دس چشمے ہیں وہ دس چشمے ان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں اگر وہ بڑھ کر آتے ہیں تو اور ہم بڑھ کر جائیں تو چشمے ہمارے قبضے میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑھ کر جائیں تاکہ چشمے ہمارے قبضے میں رہیں تو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ فنشرب ولا یشربون ہم پئیں وہ نہ پئیں فنشربو و اشربون ہم پیئیں اور وہ نہ پئیں میدان جنگ ایسا منتخب کرنا کہ پانی جو ہے ہمارے حصے میں آئے ان کے حصے میں نہ جائے تو یہاں پر یہ ہے یہ لطیفے میں کہ کھیر جو ہے ایسے برتن میں رکھی جائے کہ وہ اگر آپ تشت میں رکھیں گے تو لومڑی پا جائے گی میں رکھیں گے تو سرس کے حصے میں آئے گی تو اس وقت دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا بابری مسجد کے معاملے میں سڑک کا مسئلہ بنایا عوام کا مسئلہ بنایا اب دے عوامی جب عوامی میدان میں فیصلہ کرنا آپ چاہیں گے تو وہ غالب ہو جائیں گے جاہل جاہل عوام عوام کو تو بس ایک چھوڑ دیں دیں گے گے وہ سب کا ساتھ دے لیکن میں نے جو تجویز پیش کی تھی فروری انیس ستاسی میں وہ کیا تھی وہ تاریخ دانوں کے پاس لے جانا اور تاریخ دان کا فیصلہ کر دے تو اب آپ کے حق میں ہوتا وہ بالکل آپ دیکھ لیجیے وہ سارے سے لومڑی کا قصہ انتہائی احمقانہ طور پر وہ لوگ مسئلے کو وہاں لے گئے جہاں کا فیصلہ ان کے خلاف جانے والا تھا یعنی ہندو عوام اور ہم فیصلہ وہاں لے جانا چاہتے تھے جہاں کے ہندوؤں کے انٹلیکچوئل کلاس سیکولر کلاس تعلیم یافتہ کلاس فیصلہ کرتا وہاں فیصلہ آپ کے حق میں جاتا اب بتائیے اس حماقت کے بعد جب ہم کیس کو بگاڑ دیں تو اب اس کی اس کا بھگتان کون بھگتے یہ سارا قصہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں یہ سب باتیں موجود ہیں لیکن ہم قرآن مجید سے اس لیے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کہ ہر ہدایت کے ساتھ ہر رہنمائی کے ساتھ چونکہ اس دنیا میں امتحان ہو رہا ہے تو ایک اشکال کا ایک شبہ کا پردہ موجود رہتا ہے اس کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا اگر بات اتنی واضح ہو کہ دو دو چار کے طریقے سے تو آپ کو امتحان کیا ہوگا امتحان تو ختم ہو جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر رکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی ہدایت شبہ کے بغیر نہ رہے شبے کا پردہ لازمن وہاں موجود رہے تاکہ آپ کا امتحان لیا جائے آپ کی عقل کا آپ کی سمجھ کا آپ کے تقوی کا امتحان لیا آپ کی سنجیدگی کا امتحان لیا جائے تو اگر اگر ہم اگر ہم اس کے لیے تیار ہوں اگر ہم اس کے لیے تیار ہوں کہ ہم قرآن سے ہدایت لیں گے بغیر کسی تحفظ ذہنی کے بغیر کسی دوسرے کنسیڈریشن کو اہمیت دیتے ہوئے تو بلا شبہ ہدایت وہاں موجود ہے بالکل واضح شکل میں لیکن جب ایسا ہوگا کہ ہم کسی اور کنسیڈریشن کو اہمیت دیں گے ہم دوسرے دوسرے چیزوں میں اپنے کو اٹکائیں گے تو وہی چیز پردہ بن جائے گی اور پھر ہم ادا سے محروم رہ جائیں گے یہ چند باتیں تھیں جو میں نے جو میں آج کہنا چاہتا تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ بات واضح ہوئی یا واضح نہیں ہوئی لیکن بہرحال خلاصہ اس کا میں عرض کر دوں دوبارہ کہ اس دنیا میں ہم آپ امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت ہدایت کی شکل میں قرآن بھیج دیا ہے جو مکمل ہدایت ہے زندگی کے تمام معاملے میں ہدایت ہے اور روشنی ہے کوئی بات چھوٹی نہیں ہے جس جو جو کہ ہمیں ضرورت ہو اور بتائی نہ گئی ہو لیکن چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہم کو امتحانی غرض سے رکھا ہے اس لیے وہ ہدایت اس وقت اس لیے وہ اس ہدایت پر بھی ایک ایک پردہ پڑا ہوا ہے تاکہ آپ کو امتحان باقی رہے امتحان باقی رہے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں خاص طور پر اس کے لیے کہ یہ پردے ہمیں رکاوٹ نہ بنے اس میں سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو سب سے بڑی جو مدد مل سکتی ہے ہم کو وہ دعا سے مل سکتی ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ضروری نہیں کہ اس کی کوئی بیڈ انٹینشن ہو بری نیت ہو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیڈ انٹینشن نہ ہوتے ہوئے بھی اس اس پردے میں الجھ جاتا رہتا ہے اس پل جب اٹک کر رہ جاتا ہے اس وجہ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ نہ جان کر نہ بے جانے نہ شعوری طور پر نہ غیر شعوری طور پر کوئی پردہ کوئی شبہ میری ریکارڈ بنے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ کھلے طور پر میری سمجھ میں آ جائے اور میں اس پر چل پڑوں اقول قولی حاضہ واسطر اللہ ولکم